اس وقت سٹیج پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب تشریف فرما ہے انتہائی محبت سے ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا علام بادہ ولا رسول ابادہ ولا معصوم ابادہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ تعلیبی و احبابی و ازواجی و اطباح و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم

صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم امیر محترم صدر مجلس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب مولانا اللہ وسایہ صاحب مولانا اسماعیل شجا آبادی صاحب طوفانی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز اور محترم علماء کرام بزرگان اظام اور پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام عظیم مسلمانوں توحید الہی کے پروانوں شم ختم نبوت کے دیوانوں اور اسلام کے دین کے پہلوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہاں آ کر ہمیشہ بڑی خوشی اور دلی مسرت محسوس کرتا ہوں اور یہاں آنا اور آپ لوگوں کی زیارت کرنا اور بالخصوص یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے جو محافظین اور مجاہدین ہیں ان سے ملنا اپنے لیے بہت باعث فخر سمجھتا ہوں بلکہ غالب کے شعر کو تھوڑا سا بدل کر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جی خوش ہوتا ہے ان سے مل کر بہت جی خوش ہوتا ہے ان سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اس مبارک اور مقدس سفر کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت تک اسی جوش و جذبے کے ساتھ چلتے رہنے اور آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک پاکستان کیا پوری دنیا قادیانیت کے ناپاک وجود سے پاک نہ ہو جائے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے امیر محترم قائد اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب انہوں نے یہاں آنا تھا لیکن وہ سینٹ میں جس کمیٹی کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اسی آج کی تاریخ کو اس کی ایک میٹنگ وہاں اسلام آباد میں طے تھی انہوں نے کوشش کی اس ملٹنگ کو ملتوی کرنے کی مگر دوسرے لوگ نہیں مانے اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے ان کا یہ پیغام ہے کہ میں آپ کی خدمت میں قائدین کی خدمت میں آپ تمام دوستوں بزرگوں کی خدمت میں ان کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث آج بھی ختم نبوت کے تحفظ اور نامو سے رسالت کی عزت و آبرو کے لیے اسی طرح علماء دیوبند کے ساتھ ہیں جس طرح آج سے صدی پہلے حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ اس قافلہ کے میں ساتھ تھے سالار تھے آج بھی پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے تمام اہل حدیثوں کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہنا آپ کے ہر فرمان پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو وقت قربان کرنا ہم اپنے دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حصہ سمجھتے رہیں اور جہاں بھی آپ آواز دیں گے امیر محترم نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ خدا نہ کرے کبھی کہ یہ ساتھ بھی آ سکے خدا نہ کرے کبھی کہ یہ ساتھ بھی آ سکے آواز آپ دیں اور سنائی نہ دے ہمیں وہ اللہ وقت ہی نہ لائے ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے آج بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ ہیں اپنے ایمان کے ساتھ ہیں اپنے دین کے ساتھ اور جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے وہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور وہ الحمدللہ سارے کہو الحمدللہ مجھے بات یاد آ رہی ہے ناموس رسالت کے سب سے پہلے محافظ اور تحفظ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد حضور کے یار غار یار مزار یار سفر یار حضر یار بدر یار قبر یار حشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے غار سور میں کہا تھا بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا دنیا دولت کی پہرے دار ہے ابو بکر محمد کا پہرے دار ہے آج میں یہاں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھنے والے اور بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار بیوروکریٹس وہ اپنے عہدوں کے محافظ ہیں وہ اپنی دولت کے محافظ ہیں وہ اپنی کرسیوں کے محافظ ہیں وہ اپنی اقتدار کے محافظ ہیں وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں آپ اللہ کی توفیق سے محمد رسول اللہ کی عزت و ناموز کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ اتنا بڑا احساس ہے اتنا بڑا احساس ہے کہ میں بھی یہاں اسی نیت سے آتا ہوں انشاءاللہ اللہ میرا اور کوئی بھی عمل قبول نہ ہوا تو جو سرور کائنات کی عزت و آبرو کے لیے ایک لفظ بھی میری زبان سے نکلے گا ایک قدم بھی اٹھے گا اللہ کی قسم ہے وہ ضرور قبول ہوگا اور میری نجات کا ذریعہ بنے گا اور یہ ہم سب کا مشترکہ عقیدہ ہے اور میں اس کا اعلان برملا کرنا چاہتا ہوں دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اگر ان کی ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جلد از جلد ہدایت عطا فرمائے اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں ابو بکر و عمر کے نقشے قدم پر چلنے والی قیادت عطا فرما دے تاکہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے اس کے علاوہ پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی ان کو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دے کہ جس ملک میں جس ملک میں اللہ کے حبیب کی خاتم النبیین کی رحمت للعالمین کی عزت کا سرکاری طور پر تحفظ نہ ہو اس ملک میں کسی چیز کا تحفظ اور اس کسی چیز کی حفاظت باقی رہ سکتی آج پاکستان میں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ آبرو محفوظ ہے نہ سفر محفوظ ہے نہ حضر محفوظ ہے نہ دن محفوظ ہے نہ رات محفوظ ہے نہ تجارت محفوظ ہے نہ سرکاری لوگ حفاظت میں ہیں نہ عوام الناس حفاظت میں ہیں نہ ملک اندرونی طور پر محفوظ ہے نہ بیرونی طور پر محفوظ ہے حکمرانوں عقل کے نادانوں میرا تمہیں یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالی کی عرش کی بلندیوں سے آواز آ رہی ہے تم میرے پیغمبر کی ناموس اور عزت کی حفاظت کی گارنٹی دو میں تمہارے ملک و ملت جان مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں تم جتنی مرضی فورسیں بنا لو جتنے مرضی قانون بنا لو جتنے مرضی تم ہتھ کنڈے سما لو جب تک پاکستان میں کملی والے کی اور صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا مکمل اور مضبوط بندوبست نہیں کرو گے پاکستان میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی آج میں دو منٹوں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور وہ امام مظلوم امام مدینہ جس کے بارے میں میری ایک نظم ہے جو اشرا مبشرہ پر ہے اور اس کا ایک شعر ان کے لیے میں نے کہا کہ ہوں نہ قربان کیوں ابن عفان پر ہوں نہ قربان کیوں ابن عفان پر خون جس کا گرا لوہ قرآن پر خون قربان کیوں ابن عفان پر خون جس کا گرا لوہ قرآن پر اس کے ایمان پر اس کے ای کان پر اس کے جود و کرم اس کے احسان پر وہ عظیم ہستی انسانی تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی خون اپنا بہایا امن کے لیے خون اپنا بہایا امن کے لیے جان دے دی نبی کے چمن کے لیے وہ عظیم ہستی ہمارے حکمرانوں نے ہمارے میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے ہمارے دانشوروں نے ہمارے صحافیوں نے اگر آج پاکستان میں دو چیزیں عروج پر ہیں دہشت گردی اور قتل و غارت بھی عروج پر ہے بے حیائی اور فحاشی اور یعنی اور بے شرمی بھی عروج پر ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں ہمارے ملک کا بھیڑا کر رہی ہیں لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر سیرت عثمان سے پاکستان کے عوام کو روشناس کرایا گیا ہوتا اگر حضرت سیدنا عثمان غنی کے کردار اور ان کے اعلی اخلاق اور ان کی صفات لوگوں کو بتلائی گئی ہوتی آج یہاں بے حیائی بھی نہ ہوتی دہشت گردی بھی نہ ہوتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور امریکہ سے برطانیہ سے اور ہندوستان سے ہدایات لینے کی بجائے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی سے ہدایات لینے کی توفیق عطا فرمائے جس دن ان بزرگوں کے قدموں میں آ کر ہمارے حکمران بیٹھیں گے انشاءاللہ اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی